ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے جانور فاسق ہیں جنہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے کوا چیل کاٹنے والا کتا چوہا اور بچھو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکانوے